میں نے ان لوگوں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور میرا بھی پروردگار اور جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا میں ان کے حالات سے واقف رہا پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ خود ان کے نگراں تھے اور آپ ہر چیز کے گواہیں